اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو اور ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کیے رہو اور اللہ رکھوالا بننے کے لیے کافی ہے